اگر پہلے سے مال غنیمت کو حلال کرنے کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی وجہ سے بڑا عذاب ہوتا